ہر رہو ہو پور تو پھر خبر دی مانے کی ادب آسمان ڈیر خط آواز بانے وا ادباد و رہو پر چھت آواز بانی نوبتی سے نو بتی ہو میتھاوی تو صاحب کو چسمان نہ ہونے دیتے ہو جہاد سین باب منا کری داغی فرد کی اور بہرحر کا بخاری روا تو آگلو چکر ہے اور تک میرا کیوں لے گئے ذکر ذکر کی کی کی جماعت صدا سے سے سے مقصد مروانے جکی دے کہا کہ نہیں بتا کہنا میں میں میں جی کے تمہارے کا کا کا دار ہے کو پھو خبر یہ کر تری دیو جن محدثین دابا مناقت تکبیرات اور انتقارات نہیں مراد تکبیرات حدیث وارنا فی تکبیر ثبوت تکبیر کے اندر رکوع سجود عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ قال قال رسول اللہ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ان فوادی و جدید تکبیرات اور انتقارات عمر وفي الباب عن ابي هريره وعن ابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسن ووائل حجر وابن عباس قال ابو اسحاق حديث عبد الله بن مسعود حديث انس والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي